سے آپ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب سے پاکستان قومی زبان تحریک پچھلی سے تقدیر میں بھی ان کو وقت نہیں مل سکا تھا تو اس کے لیے وہ وہیں بیٹھ کر اگر بات کرنا چاہتے تو ادھر ہی کر سائنس والے جو ہے ہم تو ایک لیکچر لیکچر کے بعد اس سوال جواب کرتے ہیں یہ یہاں نہیں ہے اسلامیوں میں اس کو الگ رکھیے میں بھی آپ کو سوالات کی کہوں گا وقت چونکہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کا ای میل بھی اپنے آپ کو اپنا ای میل بھی دوں گا فون نمبر بھی دوں گا بھی دوں گا جب جی چاہے مس کال دیجیے اور گھنٹوں میں آپ سے اپنے موبائل پہ آپ سے بات کروں گا حوالے سے جو میں نے باتیں کہنی ہے اس وقت موضوع کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ اس موضوع پہ میں آئی نہ ہاں۔ اس وقت جو بات مجھے کہنا ہے گاندھی نے کہا تھا کہ اردو مجھے قبول ہے لیکن اس کو گرمکھی میں لکھو گرمکھی میں لکھو یا ہندی میں بھی اس کو کہتے ہیں اس لیے مجھے ناپسند ہے کہ قرآن کے روپ میں لکھی جاتی ہے یہ زبان آج ترجمان اسلام ہے قائد نے کہا تھا جو اردو کا مخالف ہے وہ پاکستان کا مخالف ہے میں کہتا ہوں آج فل واقع بل پھر جو اردو کا مخالف ہے اردو بولنے والا میں نہیں ہوں میں اردو نہیں پڑھا ہوا ہوں اردو میرا پیشہ نہ تھا میں نے دولت اردو سے نہیں کمائی میں کیمسٹری پڑھا ہوا ہوں ڈاکٹریٹ کی ہے میں نے اور میں اردو بولنے والا بھی نہیں ہوں دونوں تصبات مجھ میں نہیں ہیں صاحب کی بات کر رہا ہوں آج امرن آپ میں سے شاید تو سے نظامی والے ہوں لاکھوں لوگ اردو سے اسلام پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں مجھ جیسے لاکھوں لوگ اور دنیا میں جائیں تو کروڑوں لوگ اس کے دشمن بد بدقسمتی سے گاندھی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں اس کی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لٹریچر سے آپ کو انداز ہو جائے گا میرے پاس وقت نہیں ہے امن کیا ہو رہا ہے فیضان سنت والے بھائی ہمارے کس زبان میں اپنی دعوت دے رہے ہیں میٹھی میٹھی سنتے سکھا رہے ہیں سبھی بھائی فضائل آباد کس میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے بھائی جو آپ کو اقدار ہو جائے گا بھائی کہہ رہا ہوں ہندوؤں بھی بھائی کہہ دیتے ایسے وطن وہ جو کالے جھنڈوں والے کس میں مرضی بناتے ہیں فضائل صحابہ والے کس میں کرتے ہیں جہادی انقلابی خلافت والے کس زبان میں بات کر رہے ہیں اس نرسری کو یورپ نے ویسٹ نے صاف کرنے کا تہیا کیا ہے جہاں سے جہادی پودے لگ رہے ہیں جہاں سے انقلابی لگ رہے ہیں اسلامی جمہوری لگ رہے خلافت والے لگ رہے ہیں تبدیلی لگ رہے یہ سازش ہے بہت بڑی آپ بادشور لوگ ہیں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اس کو پہچانیے ہمارے پاس لٹریچر ہے انفارمیشن ہے قومی زبان تحریک کا لٹریچر آپ کو ملے گا بھی میں بات کو ختم کر رہا ہوں میں نے شروع میں کہہ دیا تفصیلات کے لیے میں حاضر ہوں موبائل آپ کو ملے گا سب کچھ ملے گا اس وقت میں شوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری دینی سیاسی انقلابی مذہبی جماعتیں ساری کی ساری اور وہ محب وطن جو لبرل اور سیکولر بھی ہیں جن کو پاکستان ہمیں پاکستان سے محبت ہے انسانیت سے محبت ہے وہ نا آپ اندیشانہ طور پر ان حملوں کے خلاف نہ کچھ سوچ رہی ہیں اور نہ اس کوئی جواب دینے کی تیاری کر رہی ہیں اس کی تیاری کیجیے اور گاندھی نے کہا تھا کہ قرآن کے میں لکھی جاتی ہے آج تفصیل تراجم حادیث کی شرح اور باقی سارے جو سے نیچے آتا ہے سارا اردو میں ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موریشیس جیسا ملک وہاں مدرسوں کی زبان اردو ہے میں تفصیل آپ نہیں جا سکتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر میں نہیں کہہ سکتا بھائی عالم بیٹھے عربی لٹریچر کی خصیت کیا ہے فارسی کی کیا ہے اگر عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر زبان میں اس کے دشمنوں کو پہچانیے ہم پہچانے میں مدد دیں گے اور کندھے سے کندھا ملا کے یہ آپ کی ساری کی ساری باتیں جس میڈیم سے آپ لوگ پہنچا رہے ہیں اگر اگر آج ایجوکیٹر کا بچہ یا کے نام کا بچہ جو کالم نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں وہاں پڑھاتے ہیں آگے وہ کہتا ہے اردو اور صوبائی موسم کے یہاں یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں کو مطالعہ پاکستان کا انگریزی میں دینے دیا جائے اب وہ طبقہ وہ طبقہ آگے بڑھ رہا ہے عام اسکولوں کے بچے سی ایس ایس کر جاتے تھے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے لوگ بتاتے کہ اب وہ طبقہ اوپر آ رہا ہے اور جب وہ آ گئے تو پھر سوچ لیجیے اب تو باتیں ہم کر لیتے نا پھر ہم شاید نہ کر سکیں گے یہ کام نہ کر کے آئیں گے تو میشن والا کام ہوگا تو اس کی تیاری کیجیے اگر یہ ناقبت اندیشانہ روش ہم نے اختیار کی اور اس کا دفاع نہ کیا پھر وہ طبقہ جب فوج میں اتنا بڑھ جائے گا اور بیوروکریسی میں اتنا بڑھ جائے گا تو پھر تیاری کیجیے کئی کربلائیں مرتب کرنی پڑیں گی اگر ہمارے اندر حوصلہ ہوگا تو ہمارے